بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفہ باد آج بعد آج انشاءاللہ ہم نے صورت الكافرون کی تجوید اور اس کے مخارج کے حوالے سے انشاءاللہ درس دینا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون یہاں جتنی بھی آیات میں قاف کے ساتھ قل آتا ہے تو اس میں ہمارے ہاں ایک غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ اس کو صحیح ادا نہیں کرتے یعنی قوف کو جو نو دو نقطوں والا قوف ہے اسے صحیح ادا نہیں کیا جاتا اسے صحیح ادا کرنا چاہیے اور حلق کے بالکل درمیان میں سے یہ نکلتا ہے قل آگے آ جاتا ہے یا یا کے اوپر ہے یہاں پر چھوٹی مد اس کو ہم نے دو الف جتنا لمبا کرنا ہے اور ایک بات اس میں ہمیشہ ذہن میں رہے کہ یا جو ہے اس کے اندر سے آواز نہیں آنی چاہیے یعنی اس کے اندر سے اگر آپ کی زبان سے آواز آئے گی تو پھر وہ کام خراب ہو جائے گا نا تو اس کو قل یا فیون یا اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے یہ غلط ہوتا ہے قل یا فیون یعنی یا جہاں بھی پڑھا جائے گا وہ بغیر ہوا کے بغیر ساؤنڈ کے اور بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا بہت سافٹ کر کے اس کے بعد آتا ہے لا اعبد ما تعبدون یہاں پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب آئین درمیان میں آتا ہے تو لوگ اس کو قلقلہ کی طرح پڑھتے ہیں لا اعبد یعنی اس میں بھی بہت ٹھہراؤ ہونا چاہیے لا اعبد ما تعبدون پھر تیسری آیت ہے ولا انتم عابدون ما اعبد اب یہاں پہلے تو اخفا آیا نون کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے انتم اور اینڈ کے اوپر جو ہے اعبد یہ قلقلہ ہے ما اعبد تو اس کے بعد آتا ہے ولا انا عابد ما عبدتم اب یہاں کیونکہ ادغام ہو رہا ہے مکس کس طرح کرنا ہے لیٹرز کو اس میں ہم یہ اصول جانتے ہیں کہ اگر تنوین کے بعد تشدید آ جائے تو اس کو ملایا جاتا ہے اور اگر جزم کسی لفظ پر ہو اور آگے تشدید آ جائے تو وہ جزم والا جو لفظ ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے جس طرح ہم نے پڑھا والا انا آبی دم دال کو ہم نے میم کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دیا اور یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا اور اس کے بعد آیا آبد تم تو اب آبد تم کو ہم نے تا پر تشدید کی وجہ سے با کو ڈائریکٹ ہم کس سے ملائیں گے تا سے ملائیں گے تو بن جائے گا آبد تم ولا انا ما تم پھر اس کے بعد آتا ہے ولا تم عابدون ما اعبد اعبد یعنی آئین کے اوپر تھوڑا سا ایک سیکنڈ کا اگر ٹھہراؤ ہو جائے تو یہ صحیح پڑا جائے گا آبد آگے آ گیا ہے لکم دین و لوگ غلطی کرتے ہیں بہت سارے کہ وہ دین و کم اس کے اوپر وہ اخفا یا غنہ ٹائپ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ایک الف سے زیادہ اس پر رکتے ہیں کسی بھی جزم پر جب تک وہ تشدید نہ آ جائے آپ نے ایک الف سے زیادہ نہیں رکنا لکم دین کم ولی دین ٹھیک ہے اگر آپ اس کو لمبا کریں گے لکم دین کم ولی دین تو یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اس انداز سے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے اب ہم اس کی قرآت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ